سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہو جانے کا اس وقت علم ہوا کہ جب بدھ والی رات کے آخری حصوں میں بیلچوں وغیرہ کی آوازیں سنی محمد بن اسحاق کہتے ہیں مساحی کے معنی بیلچہ ہے حدیث نمبر بتیس سو چونسٹھ مسند احمد